عشق کے رنگ میں رنگ جاؤں میرے یار کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و سنائے شہ ابرار میں ہر لہجہ گو ہر بار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب آپ کار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف سنائے شہ ابرار میں ہر لہجہ گو ہر بار ورنہ وہ سید علی نصبی ہاں وہی ہاشمی و مطلبی و عربی و قرشی و مدنی اور کہاں ہم سا گناہ گار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و متاہر و منور و مجلا و مصفا دور عالا جو نظر آئے کہیں جلوائے روے شہ ابرار آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و متاہر و منور و مجلا و مصفا دور دورے آلہ جو نظر آئے کہیں جلوائے شہ ابرار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار زلفوں کی چمک جن کی نظروں کی چمک کی آنکھوں کی چمک کی پلکوں کی چمک کی چہرے کی چمک کی ہوٹوں کی چمک کی دانتوں کی چمک کی ہاتھوں کی چمک کی انگلی کی چمک کی تلووں کی چمک کی پیروں کی چمک کی ٹخنوں کی چمک کی قدموں کی چمک کی قدموں کی چمک چاند سے ستاروں میں نظر آئے جدر وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار جن کی قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار جس کے نکہت پہ ہے قربان گلو برگ سمن نافائے آہوے خطن باد چمن بوے چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اے رسول مدنی اے رسول مدنی اے رسول عربی اے رسول عربی اے رسول مدنی ایک نہیں لا تو ہے قربان گئے عشق کی ہر کوچاؤ بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار اے رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان گئے عشق کی ہر کوچاؤں بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آپ کے ذکر میں ہے نغم سارا سارے ہدی خان عرب نغم نگاران عجم شوکت الفاظ ادب عظمت قرطاس قلم باد صبا موجے نسیم آپ کے ذکر میں ہے نغم سارا سارے ہدی خان عرب نغم نگاران عدم شوکت الفاظ ادب عظمت کرتا سے قلم باد سب موجے نسی جن کی جلو کی چمک چمک دہن بلبل شیری لہن کمری بتو تیشب شب محتاب ستارے ملک و جنا جن کی نواؤں میں دور کا سار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار وہ دلارام سدا دلارام سدا دونوں جہاں جس پہ فدا ہن توتی سد رشک چمن نغمہ بل بل زگلستان عدن مصر و یمن جس کے خریدا وہ دلارام صدا دونوں جہاں جس گنجا دہن توتی صد رشک چمن نغمہ بلبل زگلستان عدن مصر و یمن کے خریدا رنگ میں رنگ جاؤں عشق کے رنگ میں رنگ جاؤں یار کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار جمائے عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ ایسا محبوب دیا حق کو غزو نے تمہیں سل علا جس کا مماثل نہ مقابل کے لقب جس کو حریص کا دیا اتنا کیا جس نے گناہ گاروں سے پیار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ایسا محبوب دیا تو غزو جل نے تمہیں سل اللہ جس کا مماتل نہ مقابل کے لقب جس کو حریص کا دیا اتنا کیا جس نے گناہ گاروں سے پیار عشق کے رنگ میں میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار صدیق کب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے جائیں گے مگر حق و ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں گے جذبات و زبان و قلم فکر و خیال ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اسم شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا ورفعنا لك لك ذكرك ورفعنا کرنا اس کی آیت توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیع میں تغمین میں ہر عہد کی شامل ہے زبان عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے بنگال کے برمی ہو کے میں من کہے سندھی کسی خطے کی زباں سے نہیں اس سے نہیں کوئی کا عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے بنگال کے برمی ہو کے سندھی ہو کے پٹھان کسی خط کی زبان سے نہیں اس سے نہیں کوئی سرو کا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں جاؤں میرے مہاجر کی ہے صف اور یہ پنجابی کے سندھی کے بلوچی کے جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ہر میں کعبہ میں عرفات کی میدان میں یار روزہ سرکار پہ کیوں شان ملاتے ہوا کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب آب کار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف سنا ہاں توصیف سنا ہاتھو توصیف سنا اے شہ ابرار میں ہر لہجہ ہر بار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ تو سنائے شہ ابرار میں ہر لہجہ گو ہر بار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ